سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے وہ کہتے ہیں میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر رات کو نماز پڑھنے لگے میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا لیکن آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا پھر آپ نے تیرہ رکت نماز پڑھی میرے اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رکت سورہ مزمل کے برابر تھی حدیث نمبر اکیس سو ترالیس مسنت احمد